سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی آپ نے کچھ لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا یہ لوگ چلے گئے اور دوسرے آ کر ان کے مقام پر کھڑے ہو گئے پھر آپ نے ان کو دو رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا بس آپ کی چار رکعات ہو گئی اور لوگوں کی دو دو حدیث نمبر انتیس سو تریسٹھ مسند احمد